مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل الرمح وجعل الذلة والصغار على من خالف ومن تشبه بقوم فهو منهم كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم معزز علماء کرام اور جملہ سامعین حضرات اور بالخصوص ہمارے مکہ سے تشریف لائے ہوئے مہمان گرامی جناب عبداللہ شیخ صاحب حافظ اللہ اور دیگر تمام مہمان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے ایک شخصیت متولد ہوئی جسے اللہ رب العزت کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ برتری اور افضلیت حاصل محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا ارشاد گرامی ہے انا سید ولد آدم ولا فخر میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں اور کوئی فخر نہیں اس سرداری کے باوجود میں توازن کا پیکر ہوں یہ شخصیت تشریف لائی اس ماہ ربی الاول میں اور تاریخ تھی نو ربی الاول بارہ ربی الاول کو آپ کی وفات ہوئی ہے پیدائش نہیں ہوئی جس کی دلیل ایک متفق علیہ حدیث ہے نبی صلاح السلام نے پیر کے دن کا ذکر کیا ہے اور اس کے بہت سے خصائص بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک خاصہ یہ ہے فرمایا وفی ہے کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا یعنی پیر کے دن اور جو علماء ہیں جو حسابات پر گہری نگاہ رکھنے والے ہیں مورخین ہیں انہوں نے جب اس پیر کے دن کو سامنے رکھ کر تاریخوں کا جائزہ لیا تو پیر کو نو الاول بنتی ہے بارہ نہیں بنتی بارہ ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہوا تھا جس دن مدینہ منورہ کی فضا یہ تھی کہ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی رانہ فرما رہی تھیں کہ سبت علیہ مصائب اللہ عنہ سبت عدل میں سر نہ لیا کہ میرے بابا کی وفات سے مجھ پر اتنے صدمات ٹوٹ پڑے ہیں یہ صدمے اگر دنوں پر گرائے جائیں تو دن بھی راتیں بن جائیں انس بن مالک کا قول رضی اللہ عنہ کہ مدینہ منورہ میں ہم نے دو دن دیکھے ایک دن اتنا روشن تھا نور ہی نور تھا ایسی روشنی ہم نے کبھی نہیں دیکھی اور دوسرا دن بڑا تاریخ ہر طرف تاریخی کے ڈیرے تھے جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں داخل ہوئے بڑا وہ منور دن تھا آپ نے تشریف لا کر ہمارے شہر کو منور کر دیا روشن کر دیا اور پھر جس دن آپ کا انتقال ہوا وہ بڑا ہی تاریخ دن تھا ہر طرف ایک غم اور افسوس اور صدمے کی کیفیت آ رہی تھی اور یہ غموں کے اندھیرے ہر طرف ڈیرا ڈالے موجود تھے یہ مدینہ کی فضا تھی بارہ ربی الاول کو سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطالرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حالانکہ نبی علیہ السلام میری گود میں فوت ہوئے لیکن آپ کے فوت ہونے کا ہمیں یقین آ ہی نہیں رہا تھا توفی رسول اللہ فی بئی تھی و فی یوم بہی نہ سہری و نہری علیہ السلام جس دن فوت ہوئے اس دن باری بھی میری تھی میرے گھر کی تھی اور دن بھی میرا تھا گھر بھی میرا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فوت ہوئے تو آپ کا سر میرے سینے سے ٹکا ہوا تھا اتنے قریب سے نبیر اسلام کی فوتگی کے احوال دیکھے مگر فرماتے ہیں کہ دل یقین نہیں کر رہا تھا حتیٰ کے کمرے میں جہاں آپ کی تدفین ہوئی اس میں یہ پھاوڑے اور کسی جس سے زمین کھودتے ہیں وہ چلنے کی آوازیں آئیں تو پھر ہم نے یقین کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تیار ہو رہی پھر یقین کرنا پڑا امیر عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکال کھڑے ہو گئے منفاط بے اندر رسول رسمت مادرب اگر کسی نے کہا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں تو یہ ایک غم کی کیفیت مدینہ شہر پر تھی اور قائم تھی جس وقت نبی اسلام کو دفن کیا گیا آپ کی تدفین میں انس مالک اور بلال حبشی بھی شریک تھے تو سیدہ فاطمہ زہرا نے پوچھا کہ اے بلال اور اے انس تم نے یہ کیسے ہمت اپنے اندر پیدا کر لی امام الانبیاء پر مٹی ڈال دی یہ ہمت تم میں کیسے پیدا ہوگی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا اور تدفین پر آپ کے جسم اظہر پر مٹی ڈال دی یہ کیفیت تھی مدینہ منورہ کی بارہ ربی الاول اور ہمارے ہاں کیا کیفیت ہوتی ہے وہ آپ سب کے سامنے یعنی بالکل جو اس دن کے تقاضے ہیں شرعی نہیں لیکن ظاہری آداب ہی سے کہ ان کا تقاضا یہ ہے کہ اس موقع پر مسرت اور خوشی کا اظہار کیا جائے میں نے ان آنکھوں سے وہ تصویر دیکھی ہے پیچھے عید مراد النبی کا بینر لگا ہوا اور اسٹیج پر نیم برہنہ عورتیں ڈانس کر رہی ولادت باس عادت کی خوشی بعد سعادت کی خوشی مناتے ہوئے پیچھے یہ بینر لگا ہوا اور نیم برہنا عورتیں ناچ رہے اسٹیج پر لوگوں کے سامنے فیصلہ آباد کا واقع اور ایک بدعت شروع ہو چکی ہے کئی جگہ ہم نے سنا کہ باقاعدہ اس عید کی نماز پڑھی جاتی عید میراد النبی کی باقاعدہ نماز ہوتی بچوں کو نئے کپڑے سلا کے دیے جاتے ہیں عیدی تقسیم ہوتی دن کون سا ہے بارہ ربی الاول جس دن آپ پیدا نہیں ہوئے آپ فوت ہوئے اور مدینے میں یہ کیفیت آ رہی تھی تو اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اصل دین کو سمجھیں ہم نے دین کو جذبات کا کھیل بنا رکھا ہے جبکہ دین جذبات کا نام نہیں ذاتی پسند اور ناپسند کا نام نہیں لئی سب امانی یہ گم بلا امانی یہ اہل کتاب یہ جنت کا داخلہ تمہاری پسند اور تمہاری خواہشات پر نہیں دین کے لیے ایک نقطہ انتہائی اہم ہے نبیر اسلام کی حدیث صحیح بخاری میں من یور بھی خیر یو فق ہو فدین اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے مطلق خیر عطا فرمانے کا دنیا کی خیر قبر کی خیر اور کل جب قیامت قائم ہو تو حشر کے میدان کی خیر مطلق خیر کا ارادہ فرما لے فیصلہ فرما لے اس بندے کو کیا دیتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اس کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ بائن تعارق نعمت اللہ ہی تحصوها تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے بہت کچھ دینے کو ہے اور اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرما لے بھلائی کا ارادہ فرما لے اسے کیا دیتا ہے دین نہیں بلکہ دین کی سمجھ دین کا فہم اسے دیتے جس سے آج ہم خالی آ رہی ہیں دین کے فہم سے ہم آ رہے ہیں ہمارا تعلق بھی دین جو ہے وہ جذبات کی حد تک ظاہری مولانا سازی کی حد تک ظاہری سجاوٹوں کی حد تک جلوسوں اور ریلیوں کی حد تک نعرے وادیوں کی حد تک اور ظاہری اچھل کود کی حد تک ہے ان میں سے کسی چیز کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ایک بہت بڑے محدث علماء تابعین میں سے بسرا کے فقیر تھے حسن بصری رحمہ اللہ ان کا ایک قول صحیح بخاری کتاب الایمان میں ہے وہ ایمان کی تعریف کرتے لئی سل ایمان و بتحلی ولا بتمنی ولاکن ما ماں باقرہ فلقل میں قتحمال کہ ایمان ظاہری ملما سازی اور ظاہری زینت کا نام نہیں تحلی کا معنی ایک سجاوٹ یہ لوہے پر اصل میں انہیں یعنی سونے کا پانی چڑھا دیا جائے یہ تحلیہ کہلاتا ہے تو اس سے وہ سونا تو نہیں بن جاتا یہ تحلیہ ایمان اس تحلیہ کا نام نہیں ظاہری سجاوٹوں کا چراغاں کا ملما سازی کا ولا بھی تمن نہیں اور نہ ہی آپ کی ذاتی تمناؤں کا نام ایمان ہے آپ کی ذاتی پسند آپ کی ذاتی ناپسند یہ ایمان نہیں ولا کہ ماں بقرا القلب ایمان یہ ہے کہ ایک چیز آپ کے دل میں بیٹھ جائے جم جائے راسخ ہو جائے کیا چیز جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دی مصدقت العمل اور آپ کا عمل اس کی تصدیق کرے جو آپ کے دل میں چیز راسخ ہے جمی ہوئی ہے آپ کا عمل اس کی تصدیق کرے یہ ایمان مثلا اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے قل اللہ احد کہہ دو اللہ تعالیٰ ایک یہ ایک اہم اعتقادی مسئلہ ہے بلکہ سارے عقائد کا سردار یہ مسئلہ یہ آیت کریمہ کہ اللہ ایک ہے کس چیز میں ایک ہے اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنی الوحیت میں اپنی ربوبیت میں اللہ تعالیٰ ایک ہے اب اس کو قبول کر لو اور اس کو دل میں مضبوطی سے بٹھا لو اور پھر آپ کی ساری زندگی کا عمل اس کی تصدیق کرے سجدہ کس کے لیے اسی اللہ کے لیے رکو کس کے لیے اسی اللہ کے لیے مشکل کشا کون ہے وہی اللہ حاجت روا کون ہے وہی اللہ روزی رساں کون ہے وہی اللہ دستگیری کرنے والا کون ہے وہی اللہ یعنی ایک ایک عمل اس کی تصدیق کرے یہ نہیں کہ زبان پر اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ ہے اور غیر اللہ کو پکار رہے غیر اللہ کو پوج رہے غیر اللہ کو مشکل کشا مان رہے یہ ایمان نہیں تو ایمان جو ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فرامین کو قبول کر کے دل میں بٹھا لو اور پھر آپ کا عمل اس کی تصدیق کرے پوری زندگی عمل اس کے مطابق ہو مخالف نہ ہو بس اللہ پاک نے فرمایا عقیم الصلاح نماز قائم کرو اب دل میں یہ بات بٹھا لو کہ نماز فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرض ہے نماز ایک ایسی حقیقت ہے جو اسلام کا رکن بنی علیہ السلام خمس شہادت اللہ اللہ علیہ اللہ و انی رسول اللہ و اقام الصلاح یہ شہادت ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی میری رسالت کی گواہی یہ دو شہادت ہیں ایمان کا ایک رکن ہے اور پھر نماز قائم کرنا اب اس کو مان لو فریضہ اللہ تعالیٰ کا اس کو مان لو اور یہ حقیقت دل میں بٹھا لو اور خالی یہ کافی نہیں اب آپ کا عمل اس کی تصدیق کرے میں نے پوری زندگی کے نمازی بن جاؤ پوری پابندی کے ساتھ ایک امانت اور دیانت کے ساتھ نماز کو ادا کر ان ساروں سارے تقاضوں کو سامنے رکھ کر جو اللہ رس رسول نے بیان فرما دی یہ حقیقت ایمان بازی ایمان نہیں یہ جلوسوں اور ریلیوں کا نام ایمان نہیں چراغا کرنے کا نام ایمان نہیں نہ ان میں سے کوئی شے محبت مصطفیٰ علیہ السلام کے متقابیات میں سے حقیقت ایمان یہ ہے کہ آپ کا پیغام کیا ہے آپ کا مشن کیا ہے قرآن پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں کیا بحث کی آپ کی حیات طیبہ کے دو پہلو ایک پہلو جو چالیس سال قائم رہا آپ تھے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب دنیا اسی طرح آپ کو جانتی تھی پہچانتی تھی چالیس سال تک آپ محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب کی حیثیت سے رہے آپ کا پیدا ہونا اور چند ایک واقعات جو اس عرصے میں رونما ہوئے یہ ان چالیس سالوں کی سیرت کا خلاصہ آپ غار ہیرا میں تھے حب بلیہ الخلا حدیث صحیح بخاری کی جب نبوت عطا کرنے کا وقت آیا تو خلوت کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی گئی خلوت کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی گئی تو آپ ہرا ہرا چلے جاتے ایک ایک مہینہ میں خلوت کرتے اور بیٹھتے کیوں بیٹھتے صحیح بخاری کے عزیز رفات ہے کہ سم یا تہنس تہنس کرتے یہ تہنس ہنسن سے ماخوذ ہے ہنس ہانون سا جس کا مانا گناہ اور تہنس یہ عربی قواعد کے اعتبار سے باب تفاعل ہے جس کی ایک خاصیت ازالہ ازالہ ہنس یعنی گناہ کا ادالہ گناہ سے براد کا اظہار گناہ سے نفرت کا اظہار حنت آپ یہی سوچتے کیونکہ ابھی نبوت نہیں ملی کوئی راستہ عبادت کا موجود نہیں تھا لیکن جن گناہوں میں قوم ڈوبی ہوئی تھی اس خلوت میں ان گناہوں سے آپ نفرت کا براد کا اظہار کرتے شرک ہے بےدرت ہے خرافات ہیں بتوں اور مورتیوں کی پوجا ہے زنا ہے شراب نوشی ہے ڈاکے ساری خرافات موجود تھی یہ سارے ہند اور آپ اس غار میں ان گناہوں سے نفرت کا اظہار کرتے اور اس راستے کے متلاشی تھے جس پر چل کر اپنے رب سے تعلق جوڑا جا سکتا تو اسی غار ہرا میں تھے صحیح بخاری کے دن فجا الملک فرشتہ آ گئے فجا الحق کے الفاظ بھی ہیں حق آ گئے اور پورا واقع اقرام رب اللہ خلق اللہ تعالیٰ کی پہلی وہی کا نزول اب یہاں سے زندگی کا دوسرا پہلو شروع ہوتا ہے آج سے قبل تک آپ محمد بن عبداللہ تھے آج آپ محمد الرسول اللہ بن صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم نے کس پہلو پر بحث کی آپ کے محمد بن عبداللہ ہونے پر یا محمد الرسول اللہ ہونے پر کس پہلو پر بات کی کس پہلو پر بحث کی آپ کا نصب بیان نہیں کیا آپ کی پیدائش کا واقعہ بیان نہیں کیا ہاں بنیادی اعتبار سے آپ کی افضلیت کا ذکر کیا وکانہ فضل اللہ علیہ کا عظیم اللہ کا آپ بڑا فضل لیکن اصل قرآن پاک نے جس پہلو کو بیان کیا وہ آپ کی رسالت انا اللہ اور سلناک پما اور سلناک اللہ رحمت اللہ عالمی ارسلنا کا شاہد وہ ہی وہ سراج منیر ارسل کا باسنا ولاقت باسنا فکل رسول انحبد اللہ وسلم متحد آپ کی بےست آپ کی رسالت یہ قرآن کا موضوع ہے آپ کے حوالے سے تو قرآن کیا چاہتے کہ آپ کی زندگی کا کون سا حصہ بیان کریں دیکھیں مثال کے طور پہ صوفی ایک طبقہ ہے صوفیہ کا دنیا کا سب سے شر طبقہ میرے نزدیک صوفی لوگ ہیں جو وجودی اور اتحادی وحدت الوجود وحدت الشہود حلولی استغفر اللہ یعنی بعض صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ خالق مخلوق کو پیدا کر کے مخلوق میں داخل ہو گئے حلول کا عقیدہ وحدت الوجود خالق اور مخلوق کا ایک ہی وجود سب سے گندے لوگ ابو جہل بھی ان سے بہتر تھے اب وہ مراقبے کرتے ہیں خلبت کے مراقبے ضربے مارنا اپنے طریقوں سے ذکر کرنا مراقبے کی دلیل کیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر نے غار ہرا میں خلبت اختیار کی تھی یہ ایمان گاہے بگاہے خلبت میں بیٹھنا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہ ایک مطلوب ہے آپ گھر میں ہوں رات کو سو رہے ہیں پھر آپ اٹھیں تین بجے چار بجے پانچ بجے کمرے کی تاریخی میں کمرے کی تنہائی میں آپ خلوت کی عبادت کریں لیکن یہ جو مراقبے کی اصطلاح ہے اور خلوتوں کے باقاعدہ پروگرام بنائے جاتے ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور جو آپ کی دلیل ہے وہ دلیل نہیں بنتی دلیل تب بنتی جب رسول اللہ علیہ وسلم ان کا کے بعد غار ہرا میں جاتا اور خلوت اختیار کرتے خلوت گاہے بگاہے ہونی چاہیے بل کسی تکلف کے بغیر راج الم اللہ خالیہ ففاظت عی صحیح بخاری کی حدیث ہے سب آئے تم دل و ملاف دل یوم دلہ اللہ دلو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سات قسم کے انسانوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا ان میں سے ایک شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے لیکن صوفیوں کے مراقبے یہاں سے ثابت نہیں ہوتے ان نارسلنا کا یہ رسالت کی تفویض کے بعد جو آپ کی حیات طیبہ ہے سیرت مبارکہ ہے وہ ہمارے لیے راہ اور عنوان ہدایت تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل جو نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی وہ دین کا فہم جس سے اکثر لوگ خالی جن دنوں کچھ یورپ کے گمراہ اور ملحد لوگوں نے نبی اسلام کی شاعر میں گستاخیاں کی ان دنوں اس قوم نے بڑے جلوس نکالے تھے اور سینے تان تان کر نبی اسلام کی عزت اور حرمت پر قربان ہونے کے نعرے لگائے تھے اچھی بات آپ کی عزت پہ ہر شے قربان آپ کی عزت پہ حرمت پہ ہر شے قربان حسان ابن ثابت کا شعر ہے ان ابی والدہ ارد ارد محمد بن کم بخاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری عزت میرا باپ میرے باپ کا باپ میری عزت میرا مال میری جان یہ سب کا سب اللہ کے پیارے پیغمبر کی عزت پہ قربان حسان بن ثابت کا وہ سید بخاری میں ایک چھوٹا سا واقعہ مذکور ہے امام مسروق اور تابعین میں سے سعید صدیقہ کے شاگرد تھے ایک دن ان سے حدیث پڑھنے آئے تو یہ حسان ابن ثابت پاس بیٹھے ہوئے تھے نابینا ہو چکے تھے کسی کام کی غرض سے آئے تھے امام مسروق نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا کہ اس کو آپ کیوں بلاتی کیوں اس سے ملتی یہ وہ شخص ہے جس نے جس نے قصہ عفق میں مرکزی کردار ادا کیا جب آپ پر قوم نے تہمت لگائی اس تہمت کو ہوا دینے میں اس کا مرکزی کردار تھا تو آپ اس سے کیوں ملتے ام المومن نے فرمایا کہ مجھے یہ دکھ یاد ہے مگر اس کا یہ شعر سن کر میں ناراضگی بھول گئی اندہ ہوا ارد ارد محمد بخا دکھاؤ اس کے اس شعر نے وہ صدمہ وہ ناراضگی بھلا دی کہ میری عزت میرا باپ میرا دادا میرا مال یہ سب کچھ محمد کی عزت پہ قربان صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ ہمارے ایمان کا حصہ اب یہ لوگ جلوس میں نعرے لگا رہے ہیں جان قربان کر دیں گے مال قربان کر دیں گے ان میں سے ایک شخص کو جب وہ ملاقات ہوئی ہم نے کہا کہ یہ نبیر اسلام کی سنت ہے اسے قبول کر لیجیے جس نبی کی حرمت پر جان قربان کرنے کے دعوے ہیں اس نبی کا یہ فرمان ہے اسے قبول کر لو نہیں وہ قبول نہیں کرنا مانا دین کا فہم نہیں دین جذباتیت کا نام نہیں ہے دین عمل کا نام اللہ کے پیارے پیغمبر کیا پیغام لائے کیا مشن ہے آپ کا اس کو سمجھنا اسے قبول کرنا یہ دین ہے اللہ پاک کیا فرما رہے فل یا جو لوگ میرے پیارے رسول کے کسی ایک امر کی مخالفت کرتے ہیں ان پر دو عذاب قائم ہیں وہ دو عذابوں میں سے کسی عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں ایک دنیا کا عذاب ایک آخرت کا دنیا کا عذاب فتنہ دنیا کا عذاب فتنہ اور آخرت کا جہنم کا عذاب کون لوگ اس لپیٹ میں آ سکتے ہیں جو میرے پیغمبر کے کسی ایک امر کی مخالفت کرتے ہیں کون سا امر اس امر کا تعین نہیں ہے غور کریں اس امر کا تعین نہیں ہے کسی امر کی مخالفت انہوں نے کی اب عذاب کی حجت ان پر قائم ہوگی دنیا کے عذاب کی بھی اور آخرت کے عذاب کی کسی امر کی مخالفت کی حجت قائم ہوگی آپ کے طریقہ نماز کی مخالفت کی طریقہ حج کی مخالفت کی کسی امر کی آپ نے سجدہ کیسے کیا آپ نے مخالفت کی آپ نے رکوع کیسے کیا آپ اس کی مخالفت کریں آپ کا قیام کیسا تھا آپ اس کی مخالفت کریں کسی ایک امر کی مخالفت پر اللہ تعالیٰ کی دو حجتیں قائم ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ مبتلا فتنہ کر دے اور قیامت کے دن دردناک تھا اس گناہ کا تعین نہیں ہے کہ کس گناہ پر یہ دو وعیدیں گناہ یہ ہے کہ نبی اسلام کے کسی امر کی نافرمانی اور مخالفت کسی امر کی خواب و امر تجارت شادی بیاہ کا معاملہ عبادات کا معاملہ ہو اخلاقیات کا معاملہ ہو سیاسیات کا معاملہ ہو کسی امر بڑا ہو یا چھوٹا کسی امر میں رسول اللہ وسلم کی مخالفت کی انتظم فتنہ دنیا میں ان کو فتنہ لاحق نہ ہو جائے فتنہ کیا ہے مثلا اللہ رب العزت تمہارے کاروبار کو فنا کر دے یہ فتنہ مثلا کو حادثہ پیش آ جائے گاڑی کا حادثہ اس میں آپ کے خاندان کے افراد ہلاک کر دیے بچہ چھت سے گر کے مر گیا گاڑی کے نیچے آ کے مر گیا سارے فتنے ہیں دنیا بد نبل اللہ بشین بے نفس مد الموار بد مواد یہ اللہ کی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ جانے تلف کر لیتا ہے اولاد اور مال تلف کر کے آزماتا ہے سارے فتنے کوئی فتنہ لاحق ہو سکتا ہے یہ دنیا کے آزاد امام اہل سننا امام احمد الحمر الحمد اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں فتنے سے مراد شرک بھی ہو سکتا ہے جو کہ سب سے بڑا فتنہ ایسا فتنہ جو انسان کی آخبت کو تباہ و برباد کر کے رکھتا ہے کیونکہ مشرق کے لیے معافی نہیں اللہ تعالیٰ اسے شرک کے فتنے میں پھنسا دیں مبتلا کر دیں جان کا فتنہ مال کا فتنہ اولاد کا فتنہ یہ قابل برداشت ہے دین کا نہیں دین کی بربادی سب سے بڑی بربادی باقی جان مال یہ بربادی یہ قابل برداشت ہے تو دنیا میں فتنہ اور آخرت میں دردناک عذاب عذاب العلیم ہے دردناک عذاب کتنا دردناک ہے اللہ ہی بہتر جانتے اللہ تعالی نے سب سے ہلکے عذاب کا تعارف کرایا نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ان احبن اہل نار اداب میں قدم ہی مئی تھا نے میں یغلی بہما دماغ کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کس کو ہوگا جس کے پاؤں تلے جہنم کی آگ کے دو کوئلے گرم کوئلے ڈال دیے جائیں باقی جسم محفوظ ہے صرف پاؤں کے نیچے دو کوئلے مگر جنگلی بہما دماغ ہو ان کوئلوں کی گرمی سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جوش مارے گا جیسے شدت کی آگ ہو اور چولہے پر ہنڈیا کھول رہی اس کا پانی ابل رہا یہ اس کے دماغ کی کیفیت حالانکہ دو کوئلے پاؤں کے نیچے یہ آہ جنارے آداب سب سے ہلکا آداب ہے یہاں عذاب علیم کا ذکر دردناک عذاب اس کی کیا کیفیت ہوگی اللہ بہتر جانتا یہ دو سزائیں کس چیز پر مل سکتی ہیں اللہ کے پیارے بیگمبر کے کسی امر کی بخالفت یہ تین فہمی کہ ہمارا منحج عقیدہ عمل اس حقیقت پر استوار پا جائے کہ نبی السلام کی اتباع ہو مخالفت نہ ہو حدیث آپ نے سنی ابھی مسل احمد کی جس کے آخر الفاظ کے وہ جو دلت ذلت وار علام امری نبی رحم فرمار ہے اس شخص پر ہمیشہ کی ذلت ہے ہمیشہ کی ذلت حقارت جو میرے کسی ایک عمر کی مخالفت کرے وہ ذلت کا مستحق دنیا کے عذابوں کا مستحق جو میرے کسی ایک امر کی مخالفت کرے یہ دین فہمی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کے تعلق سے کیا بات منوائی بما حاکم الرسول فخر بما نہ عنه فنت میرا پیغمبر تمہیں جو چیز دے اسے لے لو اسے قبول کر لو مخالفت نہیں کرنی اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ اس میں مخالفت نہیں کرنی مخالفت کی سزا آپ نے سن لی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات سمجھانا اور منوانا چاہتا ہے اس کو سمجھ لو قبول کر لو رسول جو دے اسے لینا ہے قبول کرنا ہے رسول جس چیز سے روکے اس سے بعد آ جاتا ہے یہ حقیقت ہے ایمان نبی علیہ السلام کے ساتھ حقیقی تعلق کی یہ اساس ہے یہ بنیاد ہے اس طرف توجہ نہیں توجہ بعض ظاہری امور پر ہے جن کا دین سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے پیغمبر کی اطاعت کا سکہ قائم ہو جائے رسولوں کی فہرست اسی لیے ہوتی جس قوم میں رسول ہے اس قوم پر یہ فرض ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں اور اطاعت کیوں نہ کرے تمہیں کیا چاہیے کس چیز کے امیدوار ہو جنت کے تو سوچو اس کے لیے تم نے کیا کیا جنت کے لیے جنت کو پا لینے کے لیے اس کو حاصل کر لینے کے لیے وہ چیز آپ نے کی وہ کام آپ نے کیا جس سے جنت ملتی سوچو اور غور کرو دیکھیں صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت سے ما بعث اللہ من نبی الا وکان حقا علیہ ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم عن شر ما يعلمه لهم اللہ رب العزت نے جس نبی کو بھیجا اس کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ اپنی امت کو خیر کا اور جنت کا پورا راستہ سمجھانا کوئی ایک نقطہ بھی نہیں چھپانا اور جو شر کا راستہ ہے اس سے بھی آگاہ کرنا یہ ہر نبی کی ڈیوٹی اور آخری نبی محمد الرسول علیہ وسلم ان کی بھی ڈیوٹی تھی کہ جنت کا پورا پروگرام اپنی امت کو سمجھا کے آنا جہنم کا راستہ بھی واضح کرنا تاکہ جنت کی راہ پر چلے اور جہنم سے بچے سنم دارمی میں نبیر اسلام کی حدیث کہ ماترک تو شعید یو یقر بک جن اللہ وقت حدست گمبے تو ماترک تو من شعید یو واحد نار اللہ وقت حدست گمبے کہ لوگوں ہر وہ چیز جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہے وہ میں نے بیان کر دی اور ہر وہ شہ جو تمہیں جہنم سے بچا سکتی ہے جہنم سے دور کر سکتی ہے میں نے وہ بھی بیان کر دی تو خیر کا اور شر کا پورا پروگرام بیان ہو چکا واضح ہو چکا لہذا بابا بتا رسول فہدو پمان ہا کو عین و فنتا ہوں یہ حدیث عیسائیت کی تفسیر جب خیر کا پروگرام اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان کر دیا اسے لے لو اسے قبول کر لو اور شر کے پروگرام سے بھی آگاہی دے دی اس سے بچ جاؤ اس سے بعد آ جاؤ یہ آپ کو ماننے کی آپ پر ایمان لانے کی حقیقت آپ کی تعلیم آپ کی محبت آپ پر ایمان ان سب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی سچی اور خالص اتباع کی جائے پیروی کی یہ حقیقت جی۔ آپ کی اطاعت سے آپ کی اتباع سے پہلو تہی برتنے والا وہ اس دین کا مجرم ہے چاہے وہ لاکھ محبت کے دعوے کرے لیکن شرعی محبت خالی دعوے کا نام نہیں ہے ثبوت کا نام اور ثبوت آپ کی اطاعت آپ کی فرما برداری اس پر شریعت کے مظاہر اور مشاہد موجود ہیں خود دن کو تم تشور آفتوں یعنی محبت کی اساس اتباع اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے درپے ہو تو بالکل محبت مل جائے گی لیکن کیسے دعووں سے نہیں ریلیوں جلوسوں سے نہیں ان ظاہری ملما سازیوں سے نہیں بلکہ فتح بے میری اتباع سے میری پیروی سے یہ راستہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی رضا یہ بڑا مہنگا سودا ہے بڑا قیمتی سودا ہے لیکن اس کا حصول کتنا آسان ہے میرے حبیب کی اتباع یعنی کتنا عظیم راستہ ہمیں دیا گیا میرے حبیب کی اتباع کر یو حبیب کو اللہ تم سے اللہ محبت کرے گا اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا ایک نعمت اور بجا وزیر لکم جنوب اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا یہ دو چیز اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے گی اور گناہوں کی بخشش بھی محدثین نے اس آیت مبارکہ کو ارجل آیات کہا ہے ارجل آیات رجا سے یعنی وہ آیت جس میں سب سے بڑی امید ہمیں دلائی گئی ہے سب سے بڑی امید اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کی اور گناہوں کی بخشش سب سے بڑی امید افزا آئے تھے طریقہ ہے کہ فضل رہی میری اتباع کر لو اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار اور اس کی رضا بھی ملے گی اور گناہوں کی بخشش بھی اور یہ بات نوٹ کر لو جنت کے داخلے کی یہ دو ہی بنیادیں ہیں تیسری کوئی بنیاد نہیں ایک اس کا راضی ہو جانا دوسرا گناہوں سے پاک صاف ہو جانا اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے اور ایک گناہ بھی تمہارے ذمے باقی جنت میں نہیں جا سکتے جنت ایک پاکیزہ ٹھکانا ہے یا پھر لکم ضرور حکم یو دخل گم جنت تجری میں تخت ترتیب یہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا پھر تمہیں جنت میں داخل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مل سکتی ہے اور گناہوں کی بخشش بھی بنیاد کیا ہے فتح بیڑوں میرے پیغمبر کی اتباع کر لو یہ نقطہ ہم ہم عہد الحدیث یہ ہماری دعوت کی بنیاد ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع جس کے یہ دو ثمرات حاصل ہوں اتباع اگر نہیں ہے آپ کا راستہ پیارے پیغمبر کی اتباع کے دائرے سے باہر جتنی بڑی نیکی آپ سمجھ کے کریں وہ ہر کس قابل قبول نہیں ہر کس یا میں علامہ شخیری رحمہ اللہ انہوں نے ایک اثر نقل کیا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے ایک شخص اگر پیدا ہوتے ہی بیت اللہ میں آ جائے حرم میں اور حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو جائے اور سجدے میں گر جائے نفل پڑ رہے سجدے کر رہے حضرت کو بوسے دے رہے حتیٰ کہ عبادت کرتے کرتے بوڑھا ہو جائے اور پھر اس کی موت واقع ہو جائے پیدا ہوتے ہی حرم میں داخل ہوا اور اس کا جنازہ حرم سے نکلا بظاہر عمل بہت بڑا ہے مگر فرماتے ہیں کہ کل جب قیامت قائم ہوگی یہ شخص اہل بدعت کے جھنڈے کے نیچے ہو جو کام تم نے کیا بڑا نیکی سمجھ کے وہ امام الانبیاء نے نہیں کیا اتباع کا راستہ کامیابی کا راستہ اتباع سے ہٹ کر آپ کوئی بھی راستہ اختیار کر لیں اس کو کتنا اچھا سمجھیں وہ قطم قابل قبول نہیں اس پر شاہد عدل ان تین صحابہ کا واقعہ صحیح بخاری میں جن کی حدیث موجود ہے نبیر اسلام کے قیام اللیل کا احوال معلوم کرنے آئے انہیں بتایا گیا تو تقال لوہا انہوں نے نبی اسلام کے رات کے قیام کو رات کی عبادت کو تھوڑا سمجھا پھر تینوں نے کہا کہ اصل ہم گناہ گار ہیں ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے ایک نے کہا کہ امبان اسل بلا ارخود میں آج کے بعد جتنا زندہ ہوں میری عمر پچاس سال ہو ساٹھ سال ہو میں مستقل رات کو نماز پڑھوں گا اور سوؤں گا نہیں دوسرے نے کہا کہ اما فاسو بلا افطر میں روزے رکھوں گا اور کبھی ناغا نہیں کروں گا اور تیسرے نے کہا کہ اما انا فاعتذر النساء میں اپنا گھر بار چھوڑ دوں گا یہ بات کر کے چلے گئے یہ تینوں اللہ کے نبی کے صحابی تھے آج کل کے کسی فرقے کی پیداوار نہیں تھے آج ہماری عمل میں فرقوں کا رنگ ہے قرآن چھوڑ دیں چھوڑ دیں حدیث چھوڑ دیں چھوڑ دیں فرقہ نہیں چھوڑنا قرآن چھوٹتا ہے چھوڑ دیں حدیث چھوٹتی ہے چھوڑ دیں باپ دادا کی بات نہیں چھوڑ دیں قرآن چھوٹتا ہے چھوڑ دیں حدیث چھوٹتی ہے چھوڑ دیں اپنے مشتحد کا مولوی کا اپنے امام کا قول اور فتویٰ نہیں چھوڑ دیں اور یہ عصر حاضر کا ایک بت ہے جس کو کتاب و سنت اور اللہ رض کے رسول کی اطاعت کے مقابلے میں تراشا گیا ہے اور کھڑا کیا گیا یہ تینوں صحابی تھے کسی فرقے کی پیداوار نہیں تھی تقوا کے آثار ان کے چہروں پر نظر آتے تھے انسان بہت روئے تو اس کا رونا اس کے چہرے سے نظر آ جاتا یہ ان تینوں کی حالت اور کتنا ابھی شان ارادہ ہے رات بھر قیام کا زمانے بھر کے روزوں کا اور عمر بھر کے مسجد کے احتکاف کا امام الانبیاء کو خبر دی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا فہ مر وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تینوں کو بلا لیا فرمایا کہ یہ کیا بات مجھ تک پہنچی رات بھر اللہ کی عبادت بالکل نہیں سونا اما آنا فوسلی بار کو میں نماز بھی پڑھتا ہوں رات کو سوتا بھی ہوں اور تم نے کیا کہہ دیا زمانے بھر کے روزے کوئی ناغہ نہیں کرنا وہ اما آنا اصوم و افتے ہو روزے رکھتا بھی اور ناغے بھی کرتا ہوں اور تم نے کیا کہہ دیا عمر پر مسجد میں گزار دو گھر چھوڑ دو گے میرا گھر بار میرے اوقات کی تقسیم ہے کچھ وقت اپنے اہل خانہ کو دیتا ہوں اور کچھ وقت اللہ کے گھر میں گزارتا من راغی بات سننا تھی فرحی سمجھنے اگر تم میرے طریقے کو چھوڑ رہے اپنے طریقے کو اپنا رہے وہ طریقہ کیا ہے رات بھر مسلح پر کھڑے رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور بالکل نہ سونا زمانے بھر کے روزے ان طریقوں کو اپناؤ گے فلئی سمجھنے میرے دین سے میری جماعت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق نہیں تو دین کو سمجھو دین کیا ہے دین کی حقیقت کیا ہے حقیقت یہ کہ یہ قوم بدعات کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر دین سے بہت دور چلی بہت دور نکل گئی امام سفیان سوری رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص کسی بدعت کو اپنا لے اس کو نیکی سمجھے اور اس پر چل پڑے جتنا چلے گا اتنا وہ دین سے دور ہوتا جائے گا یہ دین خط مستقیم سرات مستقیم وہ انہادا سرات یہ مستقیم فتح یہ دین ہے سیدھا راستہ آپ اس راستے سے اتر گئے ایک نئی چیز آپ نے اپنا لی تو آپ کی سمت تبدیل ہوگی خط مستقیم سیدھا جا رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خط کھینچ کر سمجھایا تھا وہ ان ہادہ سراتی مستقیم فتح ہادہ سبید اللہ آپ کا فرمان یہ اللہ کا راستہ سیدھا جا رہا ہے جس کے آخری سرے پر جنت ہے اسی پر آپ چلتے رہیں گے تو آپ خطے مستقیم پر چل رہے ہیں جس کا ذکر ایک حدیث نے کہ کل امت ہی جب خود جنت اللہ من ابا اب امیہ ابا یا رسول اللہ قال امن اطاعنی نہیں دخل جنت ومن عصانی فقد ابا میری پوری عمر جنت میں جائیں گی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کی یا رسول اللہ علیہ وسلم جنت کا انکار کون کرے گا فرمایا کہ میں اس خط پہ چل رہا ہوں اس راستے پر اس راستے پر چلے گا میرے پیچھے پیچھے آئے گا اور میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا اور میرے بعد وہ بھی داخل ہو جائے گا جس نے اس راستے کو چھوڑ دیا آپ نے دائیں بائیں بہت سے خطوط کھینچے اس راستے کو چھوڑ دیا نیچے اتر گیا دائیں طرف گھوم گیا بائیں طرف گھوم گیا وہ سمجھ رہے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں بڑی محنتیں ہو رہی ریاستیں ہو رہی بڑی مشقتیں ہو رہی لیکن جتنا وہ عبادت کر رہے ہیں اتنا سرات مستقیم سے دور جا رہے اس لیے حدیث ہے کہ ان اللہ حجاب توبت ان کل صاحب بدا کہ اللہ تعالیٰ نے بدعتی سے توبہ کو چھپا ہی لیا چور چوری کرتا ہے اس کو نیکی سمجھ کر نہیں زانی زنا کرتا ہے اس کو نیکی سمجھ کر نہیں اسے احساس ہو سکتا ہے کہ چوری غلط ہے جرم ہے وہ توبہ کر سکتا ہے لیکن بدعت ہی بدعت اختیار کرتا ہے نیکی سمجھ کے وہ کب توبہ کرے گا وہ تو نیکی سمجھ رہے توبہ کا احساس کس کو ملتا ہے جو اپنے عمل کو گناہ سمجھے جو عمل کو نیکی سمجھ رہے اسے توبہ کا احساس کیسے ہوگا ان اللہ حجب توبت انکل صاحب خدا اللہ تعالیٰ نے بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا دی اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی اللہ من رحم اللہ اللہ اگر توفیق دے دے اللہ رب العزت ہر شہر پر قادر ہے لیکن عمومی بات یہی ہے کہ ایک بدرتی انسان اپنے عمل کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے وہ اس کو گناہ کب سمجھے گا اور کب توبہ کرے گا تو فل یخر اللہ دی یو خان امر ان توسیب ہم او یوسیب اداب علی جو لوگ میرے پیارے پہ عمر کے کسی امر کی مخالفت کرتے کس امر کی اس کا تعین نہیں ان امر ہی یہ امر ان یعنی قواعد کے مطابق یہ ہا زمیر کی طرف مضاف ہے تخصیص یہاں پر آپ کے امر کے تعلق سے وہ امر کیا ہے اس کی تخصیص نہیں اس کی تعمیر نہیں یعنی یہاں خاص کیا ہے آپ کا امر اس لحاظ سے خاص لیکن امر کون سا وہ عام ہے وہ عموم ہے کوئی بھی امر آپ کے کسی امر کی محافظت کرنے والا دو سزاؤں کی حجت اس پر قائم دنیا میں فتنہ اور آخرت کا دردناک عذاب اور اگر دنیا میں فتنہ مسلط نہ ہو فتنہ لاحق نہ ہو تو اس کو اللہ کی ڈھیل سمجھو وہ امریلا ہوں ان نقیدی متی ہم ڈھیل دیتے ہیں لیکن ڈھیل دینے کے بعد پکڑ بڑی سخت ہوگی اس پکڑ کا تصور کرو اس ڈھیل پر اترانے کی کوشش نہ کرو ایک حدیث سلسلہ حدیث صحیحہ میں نبی السلام کا فرمان ہے کہ اذا انعم اللہ علی عبد علامہ فی ہے من اللہ اللہ استدراج تعالیٰ کسی بندے کو اگر گناہ کے باوجود ڈھیل دیتا ہے انعام دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے اس پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں اگر معصیت کے باوجود نعمتیں آ رہی ہیں تو ڈر جاؤ سہم جاؤ اس کا معنی اللہ نے ڈھیل دینا شروع کر دی اور پکڑ بڑی سخت ہوگی تو دنیا میں اور آخرت کا درد نہ کرا وہ جو علت ذلت وہ سوال علامن خالف امری جو میرے کسی ایک امر کی مخالفت کرے گا اس پر ہمیشہ کی ذلت رسوائی مسلط کر دی جائے گی اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے اب وہ امر کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لحاظ سے یہاں بڑا ایک سخت وعید کا پہلو مثلا معصیت کا تعین ہوتا ہے جو زنا کرے گا جو شراب پیے گا اس کی یہ سزا تو بندہ ان سے بچ جاتا اور گناہ کر لیتا لیکن یہاں معصیت کا تعین ہی نہیں کسی امر کی مخالفت ہے اس پر یہ دو سزائیں قائم ہیں دو سزاؤں کی حجت قائم ہے تو اصل یہ فہم دین کا دینا مطلوب ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کے تعلق سے اپنے بندوں سے کیا منوانا چاہتا ہے لیکن بندے کس طرف جا رہے ہیں بھائی اگر یہ راستہ محبت کا ہوتا چراغاں کر دیا ریلیاں نکال لی تو صحابہ سے بڑھ کر محبت کرنے والا کون ہے کوئی مثال دی جا سکتی جنگ عہد میں ایک افواہ پھیل گئی کہ نبی نظام شہید ہو گئے ایک عورت دیوانہ بار گھر سے نکلی اللہ کے پیغمبر شہید ہو گئے دیوانہ بار بھاگتی جا رہی میدان عہد کی طرف میرے پیغمبر کا کیا حال ہے میرے پیغمبر کی خبر دو راستے میں ایک شخص ملا تیرا شوہر شہید ہو گیا کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں نبی اسلام کا بتاؤ تمہارا والد شہید ہو گیا نبی علیہ السلام کو بتاؤ بتایا گیا کہ اللہ کے پیغمبر خیریت کے ساتھ لیکن چین نہیں آ رہا دوڑتی جا رہی حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اور کہا کہ کل لو مصیبت بعد کا جانا لو آپ کے بعد ہر مصیبت قابل برداشت آپ کی جدائی قابل برداشت نہیں ایک عربی نبی علیہ السلام کے پاس ہے یا رسول اللہ سے گھر میں ہوتے ہیں آپ کی یاد آتی تو آپ سے ملنے آ جاتے دل کو قرار مل جاتے خوشی ہو جاتی لیکن ثم اد کرو موت ہی و موت کا پھر ایک تلخ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے اور یہ وقت آپ پر بھی آنا ہے پھر جدائی ہو جائے گی پھر آخرت کے طرح جاتا آپ کے بہت اونچے ہوں گے ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے پتہ نہیں اس دن ملاقات ہو یا نہ ہو اس طرح حقیقت کا سوچ کر ہم پریشان اداس ہو جاتے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی اداسی دور کی اللہ رسول فلاح کا ماہ انعم اللہ علیہ نبی بس صدیقین بشہدا بس والن رائے کا رفیق اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تم اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو اطاعت کر لو نبیوں کی رفاقت دے گا صدیقین کی رفاقت دے گا شہداء اور صالحین کی رفاقت دے گا اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا المر معمن مرمنحب انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا یہ رفاقت ملے گی نبیوں کی صدیقین کی شہداء اور صالحین کی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک بڑا عظیم نقطہ بیان کرتا کہ اللہ رس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کو انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کی رفاقت کیوں ملے گی اس لیے کہ اللہ رس کے رسول کی اطاعت کرنے والے عام طور پہ دنیا میں ستائے جاتے ہیں آزمائے جاتے ہیں جھنجھوڑے جاتے ہیں لوگ ان کو اذیتیں دیتے ہیں ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں بعض وقت پورے ایک گھرانے میں ایک ہی شخص اہل حدیث ہوتے ہیں اللہ رس کے رسول کی اطاعت کرنے والا پورا گھرانہ اس کا بائی کاٹ کر دیتا ہے باپ اس کو مارتا ہے اور رشتے دار اس کو ملامت کرتے ہیں اب نتیجہ یہ کہ دنیا میں اس کی بیشتر زندگی تنہائی میں گزرتی ہے مارے کھا کر گزرتی بائیکاٹ میں گزرتی لوگ مساجد تک پر حملے کرتے قتل و غارت گری کرتے تنہائی کا شکار رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس تنہائی کا صلہ قیامت کے دن دے گا اپنے اس عظیم بندے کو اس خوش نصیب انسان کو اللہ رب العزت اس تنہائی کے بدلے قیامت کے دن انبیاء کی رفاقت دے دے گا صدیقین اور شہداء کی رفاقت دے تو ہدایت کا راستہ بڑا عظیم شان راستہ ہے اس راہ پر چلو یہ کامیابی کا راستہ اس راہ کو چھوڑ دو گے کسی ایک امر کی مخالفت مول لے لو گے تو پھر یہ دو وعیدیں بڑی ناقابل برداشت دنیا کا فتنہ اور آخرت کا دردناک ادا تو مقصد بیان یا خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن یا اسلام اللہ کے پیارے پیغمبر کے تعلق سے کیا بنوانا چاہتا کیا بتانا چاہتا کہ نبی کی زلفوں پر بات کرو نبی کے چہرے پر بات کرو آپ کے ہونٹ کیسے تھے آپ کے رخسار کیسے تھے آپ کی زلفی کیسے تھی آپ کی کمبلی کیسی تھی آپ کی پیدائش کیسی تھی اگر یہ موضوع ہوتے تو قرآن ڈسکس کرتا ہے ان پر قرآن نے آپ کی سیرت کہاں سے لی ہے انا ارسل کا شاہد مبشر مبشرہ ان ارسل ناک ہم نے آپ کو بھیج دیا رسول بنا اب رسول بنانے کا تقاضا سمجھ لو کہ آپ کی اطاعت کرنی رسول کی تعریف کیا ہے رسول وہ شخص ہے جو رابط ہے اللہ اور اس کے بندوں کے باب ہے رسالت کیا ہے رسالت ایک سفارت ہے رابطہ ہے اللہ اور بندوں کے ہے اب رسول کیا ہے اللہ کی طرف سے رابطے والی شخصیت اللہ کے سفیر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے اس کے بندوں تک اب ضروری ہے اس رابطے کو پہچانو اس سفیر کو مان لو اور ان کی بھرپور اطاعت کر لو تاکہ اللہ کی اطاعت حاصل ہو مین تھے رسول تو رسا اللہ یہ بات یاد رکھو اس زمین کی پشت پر جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے رسول کی اطاعت نہیں کر رہا سارے صحابہ کا دامن تھام لو سارے تابعین کا دامن تھام لو محدثین کا قوم برادری کا اللہ کی اطاعت حاصل نہیں ہوگی اور نہ کسی نے یہ دعویٰ کیا کسی امام نے دعویٰ کیا کہ میری اطاعت اللہ کی اطاعت کسی صحابی نے کسی تابعی نے یہ دعویٰ ایک ہی شخصیت نے کیا قرآن کے ذریعے میوزیر رسول اس رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت اللہ کے پیارے پیغمبر سو رہے تھے فرشتے دو پہنچ گئے یہ وہی ہے ہاں وہی اپنا کام شروع کرو کام کیا تھا اس کی مثال بیان کرو آپ سو رہے فرشتے نے کہا مثال بیان تو کر دوں مگر آپ کیا سنیں گے آپ تو سو رہے جواب ملا یہ اللہ کا نبی تنام تنا برا جنام قلب ہو جب وہ سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں جاگتی رہتی دل جاگتا رہتا آنکھیں سوتی دل جاگتا رہتا جو بیان کرو گے سنیں گے اور ضبط کریں گے اس کو اب مثال بھار ہو کما رجل اس سوئے ہوئے انسان کی مثال اس شخص کی سی ہے بنا دار جو ایک گھر بناتا ہے ایک گھر بناتا وہ جائے مدوبا اس میں ایک دسترخوان چن دیتے قیمتی نعمتیں اس میں چن دیتا ہے اور دسترخوان تیار کرتے ہیں سب مفا ایسا پھر ایک دائی کو بھیجتا ہے دعوت دینے والے کو جاؤ گھر بن چکا اور دسترخوان تیار ہو چکا جاؤ لوگوں کو بلا کر لو کہ آ جاؤ لوگوں گھر میں آ جاؤ دسترخوان تیار ہے بیٹھو کھاؤ ایش کرو دائی چلا گیا جا کے لوگوں کو دعوت دی کسی نے مانا اور کسی نے نہیں مانا من عجابت دائی ہے دخلت دار واقعہ میں دل دوں جس نے اس دائی کی دعوت کو قبول کیا وہ گھر میں داخل ہوگا اور دسترخوان پر بیٹھے گا جس نے قبول نہیں کیا وہ کبھی گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا اور کبھی دسترخوان پر نہیں بیٹھ سکے گا مثال ختم ہو گئی فرشتے نے کہا کہ اس کی تطبیق تو کرو یہ مثال کس پر لاگو ہو رہی اس کو منتبک کرو فرشتے نے کہا ہاں گھر بنانے والا اللہ ہے اور گھر دین اسلام ہے دسترخوان جنت ہے اور دائی کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ان کی بات مان لی ان کی غلامی قبول کر لی ان کی سنت کا پیروکار ہو گیا نمازیں کیسی پڑھنی ہے ان کے طریقے حج کیسے کرنا ہے ان کے طریقے من عجاب دائی دائی کی پوری پیروی کر لی وہ حقیقی اسلام میں داخل جو اسلام میں داخل ہو گیا من منبا جنت میں داخل ہوگا اور جنت کی نعمتوں میں عیش کرے گا جس نے ان کی پیروی نہیں کی پھر کس کی کی جس کی مرضی چاہے وہ قوم برادری ہو ابا اجداد ہو بڑے ہوں چھوٹے ہوں کوئی بھی ہو ان کی پیروی نہیں کی وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا اسلام میں داخل وہ مانا ہی نہیں جائے گا دسترخوان یعنی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکے اور فرشتوں کے آخری جملے من عطا محمد فقط عطا اللہ تو من عصا محمد فقط اص اللہ الفرق فرق الناس جس نے اس شخصیت کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی جس نے اس شخصیت کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی محمد فرق ہے لوگوں کے بیچ فرق جنتی کون ہے جہنمی کون ہے یہ فرق رسول اللہ علیہ وسلم کس کی نیکیاں مقبول ہیں اور کس کی مردود ہیں یہ فرق رسول اللہ علیہ وسلم کس کی نماز صحیح ہو رہی ہے کس کی نماز غلط ہو رہی ہے یہ فرق رسول اللہ علیہ وسلم کون سعید ہے کون شقی ہے یہ فرق رسول اللہ کر سکتے بڑی بات ہے بڑا اعتقادی مسئلہ ان کی پیروی کیے بغیر جنت کا داخلہ اسلام کا داخلہ وہ قابل قبول ہی نہیں قابل قبول ہی نہیں امام مالک رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سنت رسول اللہ اللہ علیہ السلام لوگوں نبی السلام کی سنت نو السلام کے سفینے جیسے نو علیہ السلام نے کشتی بنائی آپ کی سنت آج نو علیہ السلام کے سفینے جیسی سفینہ کیا تھا کشتی کیا تھی جو اس میں سوار ہوگا وہ کامیاب ہے جو سوار نہیں ہوگا وہ ناکام جانور بھی سوار ہو گیا وہ کامیاب ہے بچ جائے گا اور پیغمبر کا بیٹا بھی اگر سوار نہیں ہوا ہلاک ہو جائے گا یہ نور اسلام کا سفینہ آج سفینہ نہیں ہے مگر پیارے پیغمبر کی سنت جو اس پر سوار ہوگا اس کو قبول کرے گا اس کو اپنائے گا وہ کامیاب جو اس کو نہیں اپنائے گا نہیں قبول کرے گا وہ ناکام ہے مردود ہے وہ اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں یہ مشن ہے یہ وہ اساس ہے جس کے لیے اللہ کے پیغمبر بھیجے گئے اور جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے منوانا چاہتا ہے میرے پیغمبر کو اس حیثیت کے ساتھ قبول کرو یہ کھوکھلے دعوے اور یہ خالی عشق و محبت کے یہ اظہار یہ کوئی چیز نہیں دین ان ظاہری ملما سازیوں کا نام نہیں ہے دین کی حقیقت کو پہچان دین کی حقیقت کو پہچان اور چونکہ پیغمبر علیہ السلام محسن انسانیت دین پہنچانے میں آپ نے بڑی کلفتیں برداشت کی بڑی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے آپ کے راستے میں گڑے کھودے گئے آپ کے سامنے آپ کے صحابہ کو ستایا گیا کوئلوں پر گھسیٹا گیا آپ کی بیٹی تک کو شہید کیا گیا آپ کی نگاہوں کے سامنے کبھی جنگ بدر کبھی جنگ عہد کبھی طائف کا سفر بڑی تکلیفیں سہیں اشد البلا ادل امبیا ثم الامثل فالامثل سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی لیکن دین پہنچانے میں آپ نے محنت کی اور دین پہنچایا مکمل پہنچایا بلکہ آخر میں یہ دعویٰ کر کے گئے کہ ترقت کو مدر بھائی بھا لئی روحا و نا روحا سوا لا اللہ علی کہ میں تمہیں ازیت برداشت کر کر کے ایک بالکل روشن دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح چمکدار یہ تحفہ اپنی امت کو دے کر گیا یہ و شان تحفہ اپنی امت کو دے کر گئے اگر اس کی قدر نہ کرے اسے چھوڑ کر کسی اور راہ پر چل پڑے تو پھر یقیناً انہی وعیدوں کی مستحق بنے دنیا میں فتنے کی اور آخرت میں دردناک عذاب دردناک عذاب ملے تو یہ اصل مقصود ہے نبی اسلام کی بے کا جس پر غور و خوض کی ضرورت ہے ظاہری ملما سادی کی بجائے ان حقائق پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے تعلق سے یہی بات منوانا چاہ رہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو اللہ اللہ دین الخالص اللہ دین خالص قبول کرے گا اور دین خالص آپ کو صرف اور صرف اللہ کے پیارے پیغمبر سے ملے گا قرآن سے یہ حدیث تو اللہ تعالی ہمیں اس ضابطے کی پیروی کی توفیق ادا فرما اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے بدعات سے بچائے امام الانبیاء کے جو مشن تھا اس مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے سچی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے اور جو آپ کی سنت کا رنگ ہے سجاوٹ ہے ہمارے ایک ایک عمل پر قائم ہو جائے ایک ایک عمل پر آپ کی افراد کا رنگ قائم اور عزت آپ سب کی یہ حاضری قبول فرما دے آپ گھروں سے آئے واپس آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک قدم کو برکتوں سے بھر دے اور قبول فرما لے جو کچھ سنا اس پر عمل کی کوشش کرنی ہے میں نے بھی اور آپ نے بھی اور جو باتیں یاد رہیں انہیں آگے ان لوگوں تک پہنچانا ہے جنہوں نے نہیں سنی بلے انی ولو آیا پہنچانا یہ ایک فریضہ ہے جو علم حاصل ہو جائے اسے آگے پہنچا دیجیے تاکہ ان پروگراموں کی افادیت اور بڑھ جائے اور فائدہ اور عام ہو جائے اللہ پاک توفیق ادا فرما دے اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد دیکھیں جو ذخیرہ حدیث ہے یہ ایک, ایک بڑا وسیع اور یہ سلسلہ ہے اور حدیث کی نقد اور پرکھنے کے قواعد ہیں محدثین نے بیان فرمائے ہیں ہر فن آپ کہاں سے لیں گے جو اس فن کے لوگ جو اس فن کے لوگ ہیں انہی سے وہ فن آپ حاصل کریں گے تو احادیث جس کی تقسیم علماء نے کی احادیث صحیح بھی ہوتی ہیں حسن بھی ضعیف بھی اور پھر ضعیف کی بہت سی اقسام امام ابن حبان البستی رحمہ اللہ نے انچاس قسمیں ضعیف حدیث کی بیان فرمائی ہیں اور اس کے مقابلے میں حدیث صحیح ایک ہی اور اس کی پانچ جو ہیں وہ شرائط ہیں ان شرائط پر جو حدیث پوری اترے وہ صحیح ہے تو کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث ضعیف ہے اس کے قواعد آپ وہی معتبر سمجھیں گے جو اس فن کے علماء اور محدثین نے دکھی اور یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ لوگ بغیر تحقیق کی حدیثیں بیان کرتے ہیں حالانکہ وہ ضعیف ہوتی بلکہ بعض اوقات موضوعات تک بیان کرتے من گڑت جھوٹی حدیثیں جن کو بنا کر نبی اسلام کی طرف منسوخ کیا کیونکہ یہ بات اس امت میں ہونی تھی تو رسول اللہ نے ایک بات ارشاد فرما کے گئے کہ من منقدہ بحری مظاہر اور یہ مقاعدہ ہو بیدن جو شخص جان بوجھ کے میری طرف جھوٹ منسوخ کرے گا وہ اپنا ٹھکانا جہنم بنا آ وہ دنیا سے جائے یہ طے کر کے کہ میں نے جہنم میں جانا اور میرا کوئی ٹھکانا نہیں جو ایک جھوٹ میری طرف منسوخ کرے اور جھوٹ منسوخ کیے جا رہے آپ جو بھی حدیث سے سنیں آپ اس کا حوالہ طرف کریں اس کی سبر کا مطالبہ کریں اکثر احادیث منظر عام پر ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حالانکہ آپ کا فرمان نہیں ہوتا موضوعات ہوتے نہ کوئی سند نہ کوئی حوالہ تو حدیث کو پرکھنا اور پرکھ کر قبول کرنا یہ آپ کی ذمہ داری علماء موجود ہیں قواعد موجود ہیں ان قواعد کی روشنی میں آپ حدیث کو لیں گے جو ایک فن ہے اس فن کے جو بڑے بڑے ماہرین ہیں آپ انہیں سے فن لیں اگر آپ نے فن زراعت لینا ہے تو فن زراعت کے اصولوں سے لے لیں اگر آپ فن زراعت حاصل کرنے کے لیے کسی سول انجینئر پاس چلے جائیں آپ نے میڈیکل پڑھنا ہے ڈاکٹر بننا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کسی ایگریکلچر کے پروفیسر کے پاس چلے جائیں یہ بات آپ کے قریب قیاس نہیں ہے اور نقاب میں قبول ہے تو حدیث یہ فن ہے مستقل اور اس کے اصول اور ضوابط اور قواعد محد نے بنائے ہیں ان قواعد کے مطابق حدیث کو پرکھا جائے گا لیا جائے گا اور قبول کیا جائے گا اور یہ یہ, یہ بھی اس سے آپ آگاہ رہے بعض بعد وقت موبائل پر میسج آتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا حالانکہ کوئی حدیث کوئی حوالہ نہیں ہوتا اور ہم اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں یعنی اس میں ہم بھی ان کے معاون بن جاتے ہیں لیکن آپ سوچیں اس طرح آپ جھوٹ پھیلا رہے ہیں اور نبی رفتار کی بڑی اتنی شدید ہے کہ وہ دنیا میں طے کر کے جائے کہ میرا ٹھکانا قیامت میں جہنم ہو اور خاص طور پہ یہ موضوعات یہ پاکستان ہندوستان میں ایک بڑی جماعت ہے بڑی پھیلی ہوئی بہت لاکھوں کو ان کے اجتماع ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جھوٹ بولنا جائز ہے جھوٹ بولنا جائز ہے کسی کو ہدایت دینے کی دین کی بات آپ پہنچا رہے ہیں اگرچہ وہ بات جھوٹی ہو لیکن اس کی ہدایت کہ حرص اور لالچ میں وہ جھوٹ بولنا چاہے تو اس حدیث کا کیا کرو ایک جھوٹ جان بوجھ کے بولنے والا اپنا ٹھکانا چاہتا اس لیے اس قوم اس جماعت کے بعض باعث ان کی تقریریں اتفاق سننی پڑ گئی ایک ایک لیکچر میں ستر ستر جھوٹ ہوتے اس سے بھی زیادہ اور نہ کوئی حوالہ نہ کوئی سر اور لوگ اس کی جادو گہنی میں پھنس یہ دین کا بگاڑ ہے اللہ کا خوف کرو احادیث کا معاملہ بہت ہی نازک اور بہت ہی حساس ہے اور کزب اور جھوٹ کا یہاں کوئی اعتماد اور کوئی امکان نہیں اگر دین کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے تو یہ دین پر الزام مانا دین اتنا کمزور ہے اپنے آپ کو منوا ہی نہیں سکتا جب تک جھوٹ نہ بولو یہ دین پر تو دین پر تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور احادیث کے تعلق سے جو حدیث آپ کے سامنے آئے جو اس فن کی علماء ہیں ان سے آپ رجوع کریں اس کا حوالہ کیا ہے اس کی صدر کیا ہے اور اس کی صحت ہم پر باتیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ تعلیم